وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الكبير لنعنكم تفهمون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ہزار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 عبده ورسوله عبده ورسوله گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں کی سوائے اللہ تعالی کے سوائے اللہ تعالی کے کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں کوئی عبادت کیے جانے کے قابل اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں اور گواہی دیتا ہوں میں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس اس کے کے بندے اور رسول ہیں ایمان لایا میں اللہ تمہارا پر ایمان لایا میں اللہ جیسا کی ہے وہ اپنی ذات میں جیسا کی ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اور اپنے افعال میں اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں اور ایمان لال کی حضرت محمد اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سب حق ہے وہ سب حق ہے اور ایمان لایا میں اور ایمان لایا میں اللہ تعالی کے سب پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اور تقدیر پر داخل ہوا میں داخل ہوا میں دین اسلام میں سچے دل سے بڑی اور بیزار ہوں میں بڑی اور بیزار ہوں میں سب دینوں سے سب دینوں سے دین دین اسلام اسلام کے بیعت کی میں نے جناب رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھوں بلاستا ان کے خلفا کے ان کے حد کرتا ہوں میں کہ شرک نہ کروں گا کفر نہ کروں گا چوری نہ کروں گا چوری نہ کروں گا سنا نہ کروں گا کسی کو ناحق قتل نہ کروں گا کسی پر بتان نہ باندھوں گا جہاں تک ہو سکے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بلاشتہ ان کے خرپا کے بلاشہ حضرت کرتا ہوں میں کہ شرک نہ کروں گا نہ نہ کروں کروں گا گا چوری نہ کروں گا سنا نہ کروں گا کسی کو حق قتل نہ کروں گا کسی پر نہ باندھوں گا خدا اور اس کے رسول کی خدا اور اس کے رسول کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اطاعت جاری کرتا رہوں گا بہت جلد توبہ کروں گا بہت جلد توبہ کروں گا توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے سب گناہوں سے اگلے ہوں یا پچھلے چھوٹے ہوں یا بڑے ظاہر ہوں یا پوشیدہ جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا اور جن کو نہیں جانتا اے اللہ تو سب کچھ دیتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے تجھ سے کچھ سپاہی تجھ سے کچھ گناہوں کا بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے

اور طریقہ نقش بندیا اور طریقہ قادریا اور طریقہ سہر وردیا میں اے اللہ میری بیعت قبول فرما اے اللہ

آخرت میں جناب اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی شفاعت اور جنت نصیب ہو